بعد کبھی اصلاح کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے یہ ٹوپی کا تیسرا اللہ تیار ہوا دائنا بایاں اگلا چوتھا کہا ہے سترہویں پارے میں ہتا پتہ جا من انسلون یہاں نہیں ہے سترہویں پارے میں کہتے یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یا ماجوج کو یہ ان کی زندگی کا چوتھا پیریڈ پھر غیر قوموں کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا یہ چوتھا پیریڈ ہے پھر غیر قوموں کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا ہتھیلا کتنی ہت یا ماجوجو کھول دیے جائیں گے اب جو کھول دیے جائیں گے ایک جگہ جانوروں کو بند کر دیا گیا ہو جب کھولا جائے تو پھر وہ کہاں نکلتے ہیں اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں پہلے اپنے ہی درمیان تھے اپنی ہی قوم کے درمیان تھے اب جب کھول دیا گیا ان کو تب اب یہ باہر نکلے گویا کہ پہلے غیر قوموں سے ان کا جو تعلق ختم ہو گیا تھا ان کی حیات کے چوتھے پیریڈ میں پھر ان کا رخ غیر قوموں کی طرف ہو جائے گا ایک ڈلہ اور تیار ہوا ٹوپی کا اب آئیے اوپر کی بناوٹ دیکھ لیتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے سوال یہ ہے کہ یہ نکلیں گے کہاں سے کھول دیا جائے گا بند ہے کہیں کھول دیا جائے گا نکلیں گے کہاں سے اور نکلیں گے کس طریقے سے بتایا گیا یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو پھر وہ من کل ہدبی ین سلون یہاں ایک ایک لفظ قابل تشریح ہے اور قابل غور ہے خاص طور سے من قابل غور ہے اور دوسرا لفظ کل یہ قابل غور ہے تیسرا لفظ ہدب قابل غور ہے اور چوتھا لفظ ینسلوم قابل غور ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ شاعری نہیں ہے ایک ایک لفظ جہاں رکھ دیا گیا ہے اسرار و حکم سے بھرپور ہے اس کلام کو کسی انسانی کلام کے برابر سمجھنا اس سے بڑی بیوقوفی اور اس سے بڑی خیانت علمی کوئی ہو ہی نہیں سکتی اپنے ہر ہر زاویے سے پرانے موجزہ ہے اچھا غیر قوموں سے رابطہ جب ہوگا کھول دیے جانے کے بعد یہ کہاں سے نکلیں گے من بتا رہا ہے من سے سے اس کا مطلب ہے کہ یارہ جب رن وے سے پرواز کرتا ہے تو ابتدا کے لیے فرام استعمال ہوتا ہے انگلش میں عربی میں بینی بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ لوگ بیس بنا کر بیس بنیاد جیسے کہیں اٹیک کرنا ہوتا ہے تو بات اس کے لیے بیس ہوتا ہے امریکہ نے مانگا تھا نہیں بیس اس سے مانگا تھا سعودی سے بیس مانگا اسی طریقے سے پیش مانگا اس نے پاکستان سے اپنے دشمن ممالک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو من جو آتا ہے ابتدا کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ دیش بنا کر نکلیں گے یہ من کا مفاد ہوا اور کل ایک جگہ سے نہیں بلکہ ہر جگہ سے ایک ہی بیس نہیں ہوگا بلکہ بیس کئی ہوں گے ایک بیس نہیں بیسز ہوں گے کئی جگہوں سے بیس بنا کر کے یہ لوگ اڑیں گے نکلیں گے اور ہدب یہ بیس کیسے ہوں گے ہدف ہدب مانے کبڑا پن کہتے دبا کبڑا ہو گیا کبڑا کبڑا کسے بولتے ذرا غور کیجیے آدمی کی مسطح پیٹھ کے اوپر ایک ابھار اس کو عربی میں ہدب بولتے ہیں ہدب اسی وجہ سے محدب اجسا جس میں روشنی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک نقطے کے اوپر مرکوز کیا جاتا ہے اس کو بھی محدب بولتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی کوبڑے کی طرح ہوتا ہے کوبڑ کی طرح ہوتا ہے اب یہاں ہدب سے مراد کیا ہے سمندروں کے وہ جزیرے جو سمندر سے مقصوب اور نمایاں ہو گئے ہوں یعنی جزیروں سے یہ لوگ اٹھیں گے پانی ہے پانی سے ابھری ہوئی چیز بین ہی ایسی ہی ہے جیسے کسی مستہ پیٹ کے اوپر کوبڑ نکلی ہوئی ہو ہدف کا لفظ قابل غور ہے اس کا مطلب جزیروں سے نکلیں گے یہ امریکہ وغیرہ کہاں ہے بہرحال غور کیجیے آپ ہدف اور اس کے علاوہ اور جزیروں کو بھی دیکھیے یہ سمندر سے جو مقصوب اور نمایاں جزائر ہے ہدب مقصوب اور نمایاں حصے یعنی جزائر وہاں سے یہ لوگ بیس بنا کر نکلیں گے رفتار کیا ہوگی اور نسل سے ظاہر ہے نسل عربی میں کہتے ہیں کہ کسی جانور کے تھن میں دودھ اتنا بھر جائے کہ بغیر تھن کو چھوئے ہوئے تھن سے دودھ باہر نکلنے لگے گویا کی تیز سے تیز رفتار کی تعبیر قرآن حکیم نسل سے کی گئی ہے تیز سے تیز رفتار کی تعبیر نسل سے کی گئی ہے اور تیز سے تیز رفتار کیا ہو سکتی ہے ایسے فائٹر جو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر رہے ہیں پوری ٹوپی تیار ہو گئی ہے تفصیل اور ذہن میں رکھ لے رگ وید اٹھا کر دیکھیں آپ رگ وید رگ وید میں موجود ہے ایک منتر ہے رے مالک کیا رے مالک ہماری عبادت گاہوں کو کوک کی کھنڈت سے بچا کوک کی کھنڈت سے بچا یہ وہی یاجوج ہے اور کل کی پران کے اندر تو کوک کے ساتھ وہ کوک بھی ہے اس اس میں میں رگ کے اندر کوک کی کھنڈت سے بچا رے مالک ہماری عبادت گاہوں کو کوک کی کھنڈت سے بچا اس کا مطلب یاجوج ماجوج کا تذکرہ صرف پرانی میں نہیں تورات اور انجیلی میں نہیں بلکہ وید کے اندر ویدوں کے اندر بھی موجود ہے اور کل کی پران کے اندر بھی موجود ہے وہاں کوک کے ساتھ وہ کوک بھی ہے کہ ہماری عبادت گاہوں کو یاجوج اور ماجوج کوک اور کوک سے بچا کوک اور وہ کوک سے بچا مزید تشریح کر دوں کہ انگلستان کے اندر برطانیہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو میگاگ ہل بولتے ہیں آجوج کوہ ماجوج کوہ ماجوج یہ برطانیہ میں میگاگ ہل کے نام سے جانی جاتی ہے جس کو ہم کوہ ماجوج کہہ سکتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ کے قدیم دور سے میگاگ نام کا ایک میلہ بھی چلتا چلا آ رہا ہے دیہاتی لوگ مناتے ہیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے دوسرے لندن میں گلڈ ہال نام کی ایک عمارت ہے پہلے اس میں امریکہ کا صدر دفتر بھی تھا اب پتہ نہیں صدر دفتر وہاں ہے کہ نہیں ہے بہرحال وہ گلڈ نامی ہال کی عمارت اس عمارت میں اوپر آمنے سامنے یا جوج ماجوج کی یعنی گوگ میں گوگ کی دو برنگی لگی ہوئی مورتیاں روبرو کھڑی کر دی گئی آمنے سامنے کھڑی کر دی گئی یہی وجہ ہے حنفیہ کے مشہور مفکر علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے میں وہ نقطہ انہی کے لفظوں میں پیش کر دیتا ہوں کہتے ہیں ان نیا جو جا ماجوجا فیض الباری میں ہے مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ انہوں نے روس اور برطانیہ تو لے لیا ہے سوچ کر کے بات کہی ہوگی بہرحال یہ پوری کی پوری ٹوپی تیار ہو گئی ہے اب مک سے دون فل ارد سرکنا باز یوم یمو جو اذا دا یاجوج یا جو من کل حدبی یم اور میگاگ ہل لندن کے گلڈ ہال نامی عمارت کے سام کے اوپر آمنے سامنے برنجی مورتیاں گوگ میں گوگ کی یہ ساری کی ساری شہادتیں ہمارا ذہن کس طرف متوجہ کرتی ہیں اگر ٹوپی بن گئی ہو تو اڑھا کر دیکھیں اور اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو چھوڑ دیجئے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ تھا یاجوج اور ماجوج کے اوپر قرآن حکیم کے اجمالی بیان کی اور اس اجمال سے اخذ کر رہا ہے ایک تفصیل پانچواں دور اگر اسے پانچواں دور کہہ لے تو اللہ فرماتا ہے وہ نوفی خف سوری پما نہ ہوں جمع اور سور جب پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے وہ آرزنا جہنم یوم بلی کافرینہ اور ہم نے اس دن جہنم کو کافروں کے لیے اچھی طرح پیش کرنے کا ارادہ کر لیا ہے پیش کر دیا ہے یعنی یہ پانچواں دور ہے کہ اللہ ان سب کو جمع کر دے گا اور یہ نفق سور کے بعد ہوگا اور ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے اگر یہ صفت ان کے اوپر فٹ ہوتی ہو تو کہ غطاء عن فکری و کانو لائن سما ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا ہے میرے ذکر سے یہ میرا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے جو میرا ذکر کرے اس کے اوپر ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں ٹوپی مکمل تیار ہے بڑھا سکتے ہیں کون ہے اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سننا پسند نہیں کرتا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے اور اللہ کے دین کو ماننے والا ہو اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والا ہو اس کو ٹیررزم کہنے میں سبق ٹیررسٹ کہنے والا اور اس عمل کو ٹیررزم کا نام دینے والا کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر جو جو ایسا کرے در حقیقت سب کے سب کم سے کم یاجوج اور ماجوج کی صفت تو ضرور رکھتے ہیں بہترین ٹوپی تیار ہو گئی ہے پہنا کر کے دیکھو آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے چھوڑ کر کے میرے بندوں کو اولیاء بنا لیا ہے اور یہ ان کے کام آ جائیں گے انت جہنم علی کافرین نزولا بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم مہمانی کے لیے تیار کر رکھی ہے اب اندازہ لگائیے جہنم اگر مہمانی کے لیے ہو تو ڈومسائل سرٹیفکیٹ جب دے دیا جائے گا تب حال کیا ہوگا یہ تو مہمانی کی حالت ہے اس میں ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تمہارا حال بڑا عجیب ہے تم مجھ سے سب کچھ چاہتے ہو لیکن میں اگر تم سے کچھ چاہتا ہوں تو تم پورا کرنے سے کتراتے ہو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم کو اگر مجھ سے سب کچھ لینا ہے تو میں جو جو کہوں وہ تم کرتے رہو لیکن تمہارا عجیب حال ہے چاہتے ہو تو سب ہو لیکن جب ہم تم سے کچھ چاہتے ہیں تو تم میری اس چاہت کو پورا کرنے سے کتراتے ہو سورہ بکرا اٹھا کر دیکھیں بڑی عجیب بات فرمائی ہے وہی دا سال بادی انی فنی قریب اور جب میرے بندے تجھ سے اے میرے رسول میرے بارے میں پوچھے تو تو ان سے کہہ دے میرے بندوں سے کہہ دے فینی قریب میں بہت قریب ہوں اجیب دعوت دا میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اجیب دعوت دا ادا دان جب وہ مجھے پکارتا ہے اچھا میں قبول کروں لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ تم کرو نا فلی چاہیے کہ وہ میری بات پر عمل کرے میری بات پر لبیک کہے جی بولی ولیوں بھی اور میرے اوپر ایمان لائے رہا عجیب بات ہے یعنی تم سب کچھ مانگ رہے ہو ٹھیک ہے ہم دیں گے لیکن میں جو تم سے چاہ رہا ہوں وہ بھی تو تم پورا کرو تمہارا تو عجیب حال ہے کہ مجھ سے چاہتے سب کچھ ہو لیکن میں اگر کوئی چیز تم سے چاہوں تو وہ دینے سے تم کتراتے ہو کتنی عجیب بات اور آپ غور کریں مقام پر تو ایک عجیب حقیقت نمایاں ہو کر کے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ آدمی خالق کی عائد کی ہوئی ذمہ داریوں سے بھاگ نکلنے کے لیے کہ وہ آئینی اور قانونی ذمہ داریاں مجھے نہ ادا کرنی پڑے اس کے لیے کیا کرتا ہے خالق سے رشتہ ہی توڑ دیتا ہے کہ تم نے میرے اوپر جو قانونی ذمہ داریاں ڈالی ہیں آئینی ذمہ داریاں ڈالی ہیں میں ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا اب میں ان ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرتا ہوں اور ایسی صورت میں وہ خالق سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے اب کیا کرتا ہے وہ کرتا یہ ہے کہ دو طریقے کے معبودوں کو اپنا مل جو ماوا سمجھ لیتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ یہ لوگ میری حاجت پوری کروا دیں اور آئینی ذمہ داری کا مطالبہ بھی نہ کریں دیکھو مسجد میں لوگ نہیں آتے جبکہ کچھ چڑھانا نہیں پڑتا کچھ دینا نہیں پڑتا پانی بھی مفت میں ملتا ہے پنکھا بھی مفت میں ملتا ہے لیکن مسجد میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ کہتا ہے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میں قریب ہوں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی آیت کردہ آئینی ذمہ داریوں سے انسان نے فرار کی راہ اختیار کر رہی اور خالق سے راستہ توڑ لیا ناتا توڑ لیا رشتہ توڑ لیا اب اس نے کیا کیا کہ بیچ میں وسائط پیدا کیے ایک تو موجود وسائط وسائط کی دو قسم ہے موجود وسائط اور ایک خود تراشیدہ وسائط بیچ میں میڈیٹر ایک تو میڈیٹر موجود اور ایک خود تراشیدہ جس کو اس کے وہم نے ایجاد کر لیا ہے نکال لیا ہے ان کو اپنا حاجت روا سمجھ لیتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ میری تمام حاجتیں اللہ سے پوری کروا دے اور کوئی آئینی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ آئے اس کے لیے کتنا بھی پیسہ لگے حرج نہیں قیمتی سے قیمتی چادریں جا کر کے قبر کے اوپر چڑھاتا ہے ناریل پھوڑتا ہے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے کہتے سات مرتبہ آج میر چلے گئے تو حج ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے لیکن چل کر کے مسجد تک نہیں آتا اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ جو بیچ میں اس نے موجود وسائل پیدا کر لیے ہیں جو کوئی بزرگ مر گیا تو اس کو میڈیٹر بنا کر کے وسیلہ بنا کر کے اپنے زام سے یہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ اللہ سے ہماری حاجتیں پوری کرا دیں گے اور کوئی آئینی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں ذمہ داریاں ہیں مسجد جائیں گے تو ذمہ داریاں آئیں گی لہذا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس پکڑ لو بابا کو اور بابا کچھ ذمہ داری بھی نہیں ڈالتے کوئی بابا بولتا ہے جانے کے بعد نماز پڑھتے رہنا جانے کے بعد روزے رکھتے رہنا آئینی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی لہذا پیسے لاکھوں لگا دیتا ہے اس خوشی میں کہ بابا سارا کام کروا دیں گے اور کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا نہ روزہ رکھنا پڑے گا اور نہ نماز پڑھنی پڑے گی اور نہ حج کرنا پڑے گا بس تو اس طریقے کے موجود وسائد کا نام اولیاء ہے اور خود تراشیدہ معبودوں کا نام آلیہ ہے اسی وجہ سے کہیں کہا گیا وہ تخد مندونی آلیہ اور کہیں کہا گیا تخدو عبادی مندونی اولیا یہ فرق ہے اولیا میں اور آلیہ میں خود تراشیدہ معبودوں کو آلیہ کہا گیا اور موجود معبودوں کو اولیا کہا گیا افحسب ان يتخذوا عبادي من عبادی اولیاء میری طرف سے عائد کی ہوئی آئینی ذمہ داریوں کا رسہ توڑا کر کے بھاگے ہو اور دوسری جگہ جا کر کے تم نے پناہ لیے سمجھ گئے کہ یہ لوگ تمہاری حاجتیں پوری کروا دیں گے نہیں کہیں جانے سے کچھ نہیں ہوتا بابا کچھ نہیں کر سکتے ان جہنم الکا فری ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے مہمانی کے لیے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جو میری آئینی ذمہ داریوں سے رستہ توڑا کر کے بھاگ کر کے دوسروں کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہی کو خوش کرتے رہو چدر چڑھا تو بابا خوش ہو جاتے بس تمام کام یہی کرتے رہتے اور کسی آئینی ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرتے کیا مزہ ہے جو چیز میں آئے کرو اللہ فرماتا ہے نب حکم بل اخرینہ آمالا آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے ایک نقطہ بتاؤں ایک ہے خسارا ایک ہے بہت بڑا خسارا خسارا اٹھانے والے کو خاصر کہتے ہیں اور بہت زیادہ خسارا اٹھانے والے کو اکثر بولتے ہیں یہاں خاصر نہیں کہا گیا اکثر کہا گیا ہے یہ خاصر کون ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے آپ نے ایک لاکھ روپیہ کسی دھندے میں لگایا انویسٹ کیا آپ نے ایک بھی پیسہ نفع نہیں ہوا نقصان تو نہیں ہوا نا ایک لاکھ روپیہ تو آپ کا ہے ہی نفع نہیں ملا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ایک لاکھ لگانے کے بعد بیس ہزار کا نقصان ہو جائے تو کہیں گے خسارہ ہوا راس مال میں سے پونجی میں سے موڑی میں سے کچھ کم ہو جائے تو کہیں گے خسارہ ہو گیا اور اگر پوری موڑی ڈوب جائے پورا راس مال ڈوب جائے تو کہتے ہیں بہت بڑا خسارہ ہوا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا دامن تھا ہی نہیں اکثر ہو گئے وہ ساری پونجی لٹا بیٹھے اور جو آدمی اپنی ساری پونجی لٹا لٹا بیٹھے اس کے پاس خریدنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا قیامت کے دن کیا خریدے گا جنت خریدنے کے لیے آمال ضروری ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کتنی بہترین تعبیر ہے اور کتنے بہترین انداز سے قرآن حکیم نے سمجھا اسے کہتے ہیں قرآن حکیم کو سمجھنا اسے کہتے ہیں قرآن حکیم کل حل اکثری نہ اعمالا آپ کہہ دیجیے کیا ہم تم کو خبر نہ دے دے کہ اعمال کے اعتبار سے خاصر نہیں اکثر کون ہے خاصر مانے نقصان اٹھانے والا اور اکثر بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا پورا راسل مال پوری موڑی پوری پونجی ڈوب گئی ہو پورا رسول مال چلا گیا ہو تو کہتے ہیں اکثر کون لوگ ہیں آگے بتایا جا رہا ہے الذين سعيهم في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنا کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں فرقے بنا رہے ہیں ان کا ایک خاص منہج ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس بہت اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ ان کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے گا چلی گئی اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی اصطلاح کا مفہوم بدل ڈالا ہے اس کی مقدس اصطلاحات کے کچھ دوسرے مفہوم بنا ڈالے ہیں اور دنیا کو وہ دوسرا مفہوم سمجھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی سوانح حیات پڑھیے آپ کو ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی کہ دعوے نبوت سے پہلے وہ ہندوؤں سے مناظرہ کیا کرتا تھا ہندوؤں سے مناظرہ کیا کرتا تھا اور ہر مقام کے اوپر ہندوؤں کا دندہ شکن جواب دیتا تھا ان کو ساکت کرتا تھا عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا اور عیسائیوں کو خاموش کر دیتا تھا آخر میں کیا ہوا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور پوری دنیا نے اس کو کافر تسلیم کیا دنیا وہ سب سنا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی بعض لوگ ہوتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کی آڑ میں دین کا سچا ناس کر کے بیٹھ ہیں پیسہ ملنا چاہیے انسٹیٹیوٹ بنا رہے ادارے بنا رہے کچھ کا کچھ نام رکھ رہے سلمان ہو کر کے فرقوں میں بٹ رہے مقصود صرف دنیا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو اگر دنیا مقصود ہے فرقہ پروری اگر مقصود ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری تگ ہو تو دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں لفظ حسبان سبونا سمجھنا گمان کرنا جانتے ہیں اس طریقے کا گمان غلط کو صحیح گمان کرنا یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے ایک چیز غلط ہے بہت پوائنٹ کی بات ہے آج لے کر کے یہی پوائنٹ اٹھو اور اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو عقیدے کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملے گی اسی پوائنٹ کو سمجھ لو اور آج یہی پوائنٹ لے کر کے اٹھو اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے ساری تگو تو اس کی بیکار ہے اللہ فی الحیات دنیا غلط موقف ہے اس کا اسٹینڈ ہی غلط ہے لیکن وہ سبونا وہ گمان کر رہا ہے یہ سبونا در حقیقت اس کا مزدور حسبان ہے گمان ایک غلط موقف کو اچھا آدمی کیسے سمجھتا ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے ایک جگہ بتائی ہے کہ وہاں دیکھ لو کدالی کا لَهُمْ لہم آما لہم ایک جگہ شیطان کی طرف نسبت کی گئی زی لہم شیتون موقف غلط رہتا ہے لیکن شیطان اس موقف کو مزین کر دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے ارے کیا نام ہے کیا انداز ہے کیا طریقہ ہے کیا کام کرنے کا نرج ہے حالانکہ موقف اور اسٹینڈ بالکل غلط ہوتا ہے لیکن شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے اب یہ تزئین کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کر سکتا ہے سیاسی زندگی میں کر سکتا ہے معاشرتی زندگی میں کر سکتا ہے اخلاقی زندگی میں کر سکتا ہے مذہبی زندگی میں کر سکتا ہے اگر یہ تزئین غلط کو صحیح سمجھانا یہ تزئین یہ ملما سازی اگر سیاسی زندگی میں ہے تو ظلم ہے اخلاقی زندگی میں ہے تو خیانت ہے معاشرتی زندگی میں ہے تو خیانت ہے اور اخلاقی زندگی میں ہے تو بے حیائی ہے اور مذہبی زندگی میں تو بدعت ہے اگر یہ تزئین مذہبی زندگی میں ہو تو بدعت ہے کیسا شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے آہا قبروں کے اوپر کیا خوشبوئیں چلتی ہیں آدمی جاتا ہے تو آہا کہتا ہے جنت کی خوشبو آتی ہے اسٹینڈ غلط ہے چیز غلط ہے لیکن شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے اگر مذہبی زندگی میں اس طریقے کی تزئین ہو تو اسے بدات کہا جاتا ہے کیسی کیسی چیزوں کو شیطان نے مزین کر دیا ہے اور لوگ اس میں گرفتار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے دین کا ستیہ ناش کر لیا ہے الذین کفروا ربهم ولی فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کا مطلب ہوتا ہے نشان نشان اب اللہ کی آیات کیا ہے موجزہ جو نبیوں سے صادر ہو وہ بھی اللہ کی آیات ہے قرآن خود آیت ہے موجزہ ہے نشانی ہے اللہ کی تو قرآن آیت نبیوں کے ہاتھوں سے صادر ہونے والے موجزات یہ آیت ان تمام چیزوں کو آپ آیات کہہ سکتے ہیں تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ لکھائی ہی اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا آگے کچھ بھی نہیں شن شن شونیہ کچھ بھی نہیں اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے یعنی باس بادل موت پر ایمان نہ رکھنے والے اور لیتا سے مراد یا تو دیدار الہی ہے یا پھر اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جانے کے وقت کی حاضری ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے تعلق سے کہیں حاضر نہیں ہونا ہے اور ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی تو لیتا کا دو مطلب آمال کی پرسش کے وقت کی حاضری لیکا سے مراد یہ اللہ کے سامنے حاضر اور لیکا کا مطلب دیدار الہی دو مطلب ہے لیکا کے اور آیات سے مراد یہ موجزات ہیں خود قرآن ہیں اور بہت ساری چیزیں تو یہ لوگ کیا ہے فہاوت ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے یوم القیامت وزنا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کریں گے کوئی وزن نہیں کریں گے ایک بات بڑی عجیب ہے انسان مطالبہ کرتا ہے کہ حقیقت سامنے کیوں نہیں آ جاتی کتنا عجیب و غریب مطالبہ ہے اللہ ہے تو سامنے کیوں نہیں آ جاتا اب آپ بتائیے کہ نشانی اگر موجود ہو تو نشانی سے جس نے نشانی قائم کی ہے اور جس کے لیے نشانی قائم کی گئی ہے یہ نشانی اس کو وجود کی دلیل ہوا کرتی ہے مثلا دربار لگا ہوا ہو اور سنتری دروازے کے اوپر پہرا دے رہا ہو درباری کھڑے ہوئے ہوں بتائیے آپ یہ دربار کا جو نقشہ ہے کس چیز کی دلیل ہے اس کا مطلب بادشاہ موجود ہے دربار لگا ہوا ہے دربار کا لگا ہوا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ موجود ہے اگر فی الحال تخت پر نہیں ہے لیکن ہے موجود ہے اس وقت ہمیں انکار نہیں ہوتا بادشاہ کے وجود کا لیکن عجیب بات ہے کہ چاروں طرف اللہ کی آیات اور نشانیاں بکھری ہوئے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو سامنے آنا تب ماننا ہمیں <laughs> کتنی عجیب بات ہے وہاں تو یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ بادشاہ تخت کے اوپر آ کر بیٹھے تب ہم مانیں گے دربار لگا ہوا ہے ہم یقین کر لیتے کہ بادشاہ موجود ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ حقیقت سامنے کیوں نہیں آ جاتی اللہ سامنے کیوں نہیں آ جاتا ارے نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جیسے دربار لگا ہوا ہو بادشاہ کا بادشاہ اگر سے موجود نہیں ہے لیکن دربار کا لگا ہوا ہونا اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے کھلی ہوئی دلیل ہے کہ بادشاہ موجود ہے انکار کی گنجائش نہیں ہے ایسے ہی اللہ کی آیتیں اللہ کی نشانیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے پھر حقیقت کو نظروں سے دیکھنے کا مطالبہ کتنا بھیانک اور کتنا غلط مطالبہ ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی حضوع یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنانے کی وجہ سے دیکھو یہاں بتایا گیا کہ کفر کے تین درجے ہیں کفر کے تین درجے ہیں ایک ہے کفر کا درجہ عن الحق میں ایک حق بات بول رہا ہوں کہ بھائی صحیح ہے ہاں؟ پیٹ موڑ لینا ایراز مانے پیٹ موڑ لینا to turn away to turn away erase کرنا میں حق پیش کر رہا ہوں کہ دس از دا ٹروتھ یہی حقیقت ہے یہی حق ہے تو ہی ٹرن اوے ہی ٹرنس اوے وہ ایراز کرتا ہے تو یہ ہے ایراز عن الحق حق پیش کیا جائے تو حق سے پیٹ پھیر لے تو یہ ہے ایراز عن الحق یہ کفر کا پہلا درجہ ہے یہ بھی کفر ہے حق پیش کیا جائے حق سے پیٹ پھیر لے یہ کفر کا پہلا درجہ ہے عن الحق اور کفر کا دوسرا درجہ تقزیب بالحق اعراض تو نہیں کرتا لڑنے پر آمادہ ہو جائے تیرا موقف جھوٹا ہے تیرا موقف جھوٹا ہے پہلی دفعہ تو کچھ بولا نہیں صرف پیٹ پھیر کے چلا گیا یہاں بول رہا تو جو بات پیش کر رہا ہے وہ بات جھوٹی ہے یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے اس کو تقزیب بالحق کہتے ہیں حق کو جھٹلانا یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے اور پہلے سے کفر میں بڑھا ہوا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے استحزا استحزا بالحق حق کا مذاق اڑانا ہے کیا موقف کیا بول رہا ہے لائٹ لے لینا یہ کفر کا تیسرا درجہ ہے اور پہلے دو درجوں سے زیادہ خوفناک اور زیادہ بھیانک ہے اب جہاں بھی یہ تینوں درجے پائے جائیں سمجھو کہ تینوں درجے کے مرتکبین کافر ہیں عن الحق کی وجہ سے کافر ہوا تقزیب بالحق کی وجہ سے کافر ہوا اور استحزا بالحق کی وجہ سے کافر ہوا اگر حق سننے کے بعد منہ پھیر لیتا ہے عن الحق کا مرتکب ہے وہ کافر ہے وہ تقزیب بالحق اعراض تو نہیں کرتا جھٹلا دیتا کہتا تو جھوٹا ہے تیری بات حق نہیں ہے یہ تقزیب بالحق ہے یہ کفر کا دوسرا درجہ اور حق سننے کے بعد مذاق اڑاتا ہے ارے یہ بھی کوئی بات ہے مذاق اڑاتا ہے یہ اس بالحق ہے یہ کفر کے پہلے دونوں درجوں سے بڑا ہوا اور خوفناک اور بھیانک درجہ ہے اور سب سے خطرناک ہے لیکن ہے کفر میں تینوں مشترک تینوں قسموں کا مرتکیب کافی ہے آگے فرمایا گیا ان وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے مہمانی کے لیے خالدین فی لا لائب گناہ نہ والا جنت میں داخل ہونے کے بعد اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے ہٹنا نہیں چاہیں گے نکلنا نہیں چاہیں گے دیکھو یہاں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہیں آدمی چلا جاتا ہے کہیں بس جاتا ہے تو اس کے دل میں دو کھٹکے لگے رہتے یار کہ جس مکان میں میں رہ رہا ہوں کبھی مالک اس مکان سے نکل جانے کا حکم نہ دے دے اتنا بہترین مکان ہے یہاں سیٹل اپ ہو گیا ہوں کہیں اس کا مالک مجھے نکل جانے کے لیے نہ بولے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے اور دوسرے رہتے رہتے بور ہو جاتا اب کتنے برسوں سے رہ رہے ہیں دوسری جگہ چلنا چاہیے قرآن حکیم کہتا ہے یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی جنت کے اندر وہاں تو نہ کسی کو نکالا جائے گا نہ آدمی وہاں سے بور ہوگا جہاں جو دے دیا گیا جس کو بور ہو ہی نہیں سکتا یہ دو کھٹکے جو انسانی دل میں پیدا ہو سکتے تھے دونوں کھٹکوں کا جواب دے دیا گیا خالدی نفی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی مالک کی طرف سے نہیں کہا جائے گا کہ اب بھائی نکل جاؤ بہت دنوں سے رہ رہے ہو اور دوسرے لال ابونا ہی والا خود وہاں سے ہٹنا نہیں چاہے جائیں گے بور نہیں ہوں گے گویا کہ جنت میں بوریت نہیں ہے بورڈم نہیں ہے وہاں اور دوسرے وہاں یہ کھٹکا نہیں ہے کہ کبھی یہاں سے نکال دیا جائے یہ دو کھٹکوں کا جواب دے دیا گیا یہاں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی قل آپ کہہ دیجئے میرے رسول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آپ کہہ دیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سمندروں کو دوات اور پانی کو روشنائی بنا لیا جائے اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور میرے کلمات لکھے جائیں دریا ختم ہو جائیں گے میرے کلمات ختم نہیں ہو سکتے اللہ اکبر سبحان اللہ سکون سبحان اللہ سکون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیوں بھائی سمندر کو دوات بنا لیا جائے پانی کو روشنائی بنا لی جائے اور درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور لکھا جانے لگے تو اللہ کی تعریف کیوں ختم نہیں ہوگی اس کا جواب ہے اللہ لامحدود ہے دنیا کی ساری چیزیں محدود ہیں محدود کبھی لامحدود محدود کبھی لامحدود کو گھیر نہیں سکتا سوال ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ محدود ہے ان ہے اور دنیا کی ساری چیزیں لمیٹڈ ہے لمیٹڈ انلمیٹڈ کو کیسے گھیر سکتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا دنیا کے تمام سمندروں کو دوات اور پانی کو روشنائی بنا لیا جائے اور دنیا کے جتنے بھی درخت ہے سب کے قلم بنا لیا جائے اور اللہ کی تعریفات لکھی جائے تعریفات ختم نہیں ہوں گی آپ کہہ دیجئے لوکان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر دریا ختم ہو جائیں گے قلمیں ٹوٹ جائیں گی قبل ان تنفد کلمات ربی لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے ولو جینا بمثلہ مددا دنیا کے جتنے سمندر ہیں اتنے ہی سمندر اور لے آئے جائیں اور لکھا جانے لگے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی الحمدللہ رب العالمین اس سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اور اللہ کی محبت ہی سمجھو ایمان کی روح ہے ایمان کی جان ہے ایک دفعہ اللہ کی محبت میں اگر دل تڑپ گیا آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے گناہوں کا بوجھ بدن سے اترتا جا رہا ہو اسی وجہ سے کہا گیا قرآن حکیم پڑھو <laughs> آدمی عقلوں میں الجھا ہوا ہے یہ دلائل وہ دلائل ہے قرآن پر قرآن قرآن پر عقل کو خالی تسکین مت دے روح کے تسکیے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا پڑھو اپنا اپنا ہاں۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ بین ہوں فی الحیات دنیا وہ ہم یا سبون سنون سنا پوری تگو دو دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور لوگ سمجھتے رہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آگے فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد اپ کہہ دیجئے میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح دیکھو عربی میں انما جب آتا ہے نا تو وہ حسر کے لیے آتا ہے حسر جانتے ہو کسے بولتے ہیں اس کو سمجھاتا ہوں جیسے سبجیکٹ ہوتا ہوں تمہاری طرح دیکھو عربی میں انما جب آتا ہے نا تو وہ حسر کے لیے آتا ہے حسر جانتے ہو کسے بولتے ہیں اس کو سمجھاتا ہوں جیسے سبجیکٹ ہوتا ہے نا پریڈیکیٹ ہوتا ہے میں کہوں کہ انا بشرون انا بشرون میں ایک انسان ہوں آئی ایم اے مین یا I am a human being میں ایک انسان ہوں انما انا بشر اور عربی میں کہا جائے انا بشرون میں ایک انسان ہوں برابر لیکن اب انا بشرون جو مبتدا خبر سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے اس کے اوپر انما داخل کیا جائے یوں کہا جائے انما انا بشرون تو خبر مبتدا میں محسور ہو جاتی میں بشر ہی ہوں یہاں اس خیال کی تردید کر دی گئی انما لا کر کے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو بشریت سے خارج سمجھتے ہیں قرآن کہہ رہا آپ کہہ دیجئے میں بشر ہی ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بشریت سے ماوا رہا ہوں بشریت سے خارج ہوں ان دفعہ کا مفاد ہے ہاں بشر تو ہوں میں تمہاری طرح مثلکم تمہاری طرح ہوں لیکن مجھ میں اور تم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے پھر بھی بشریت میں ہم دونوں برابر ہیں لیکن تم میں اور مجھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کیا میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں اترتی اسی وجہ سے نبی کی ہر بات قابل عمل اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے امام کی بات اس وقت تک قابل عمل نہیں ہے جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی مہر اس کے اوپر نہ لگ جائے یہ فرق ہے اس لیے کہ رسول کے پاس صرف وہی آتی ہے امام کے اوپر وہی نہیں آتی ہاں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے امام کے اوپر وہی آتی ہے ٹھیک ہے امام بنا لے اپنا دوسرا نبی بن لے یا تو کہا جا رہا ہے انمانا بشر مثل میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن فرق ہے مجھ میں اور تم میں زمین اور آسمان کا کیا یو ہائی میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی فرق سمجھو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے زمین پر پڑا ہوا تھا میں نے اٹھایا اس کو اٹھایا میں نے دیکھا تو اس کاغذ کے اوپر گانے لکھے ہوئے تھے میں نے اس کو مروڑا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور کاغذ اٹھایا دیکھا کہ اس پہ اللہ کا نام ہے محمد کا نام ہے اس کو پھینکا نہیں میں نے اس کو بڑی محبت سے اپنی جیب میں رکھ لیا کاغذ ایک ہے کاغذ ایک ہے لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے کاغذ کاغذ دونوں برابر ہے لیکن ایک کاغذ پر گانا لکھا ہوا ہے دوسرے پہ اللہ یا اس کے رسول کا نام لکھا ہو کاغذ ایک ہی ہے نا جس پر گانا لکھا وہ بھی تو کاغذ ہے اور جس پر اللہ کا نام لکھا وہ بھی تو کاغذ ہے کاغذ ہونے میں دونوں برابر ہیں لیکن صفت کے اعتبار سے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک گندگی ہے اور ایک عین ثواب ہے نیکی ہے ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے یہی فرق ہے ایک نبی میں ایک رام انسان میں نبی کے اوپر وہی آتی ہے انسانوں کے اوپر دوسرے انسانوں کے اوپر وہی نہیں آتی یہ فرق ہے انما کو الہ واحد توحید کی تعلیم دی گئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے ایک ہی معبود ہے اور آخر میں وسیلے کا رد فرمایا گیا بڑا بلیغ رد فرمایا گیا اس لیے کہ وسیلے ہی سے شرک کی راہ کھلتی ہے شرک کی راہ کہاں سے کھلتی ہے وسیلے سے کہ کسی بابا کا وسیلہ لے لو کسی مورتی کا وسیلہ لے لو صاحب مزار کا وسیلہ لے لو بیڑا پار ہو جائے گا شرک کی راہ کھلتی ہے وسیلے کے تصور سے وسیلے کا رد کیا گیا کہتے نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے تو کیا کیا جائے کوئی وسیلہ لیا جائے جیسے پرائم منسٹر تک پہنچنا ہے تو کسی آدمی کا وسیلہ لیا جائے وسیلہ ہے لیکن وسیلہ کس کا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے بتایا گیا فمن کا نی جھولی تو بس جو اپنے رب سے ملاقات چاہے یعنی اپنے رب کے پاس پہنچنا چاہے وہاں تک جانا چاہے تو اب کیا کرے وہ کسی بابا کا وسیلہ لے نہیں فلیامل امل صالحہ چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے ولا یشرک بے عبادت رب ربدہ اور زندگی بھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے عمل صالح اور شرک سے دوری یہی دو چیزیں ہیں جس سے اللہ کی ملاقات کی امید کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں سب کے سب باطل ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد رب العالمین یہ تھا سورہ کہف کا اختتام